ان ما یو بہل ابدو من امال جس وقت قیامت دن قبر تو اٹھو تے حساب کتاب لین لگے لگا ہاں پہلا حساب لینا نماز کہ لا لا اللہ محمد رسول اللہ تے زبانی پڑھ چڑیا نا پھر حساب ہے نماز کہ نماز پڑھی کہ کہیں فرمایا جس شخص کا اس نماز کے اندر ناکامی ہو گئی فیل ہو گیا وہ نماز پوریا نہ نکلیاں میں کوئی عمل ایسا نہیں جڑا اس جنت جنت چلا جائے نماز ہی پوریا نہیں اس شخص نے جس وقت تو اسلام قبول کیتا اس وقت تو نمازاں کی ہی پابندی نہیں کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے کو ایک آدمی تابعین نہیں کیوں پوچھتا ہے کہ ہے ابن مسعود تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے زمانے میں کلمہ کرنے والا سارے کو مان لیا محمد والے ایسے بھی ایسا منافع کس طرح پتا لگتا کہ عبداللہ ابن مسعود ہے ایماندار ہے تیرا منافق ہے کسی کا دل پاڑ کے دیکھا کہ یہ جڑا سچا ایماندار ہے یہ جڑا یہ منافع ایماندار لا لا لا محمد رسول کے دونوں کرتے یہ کس طرح پتا چلتا کہ اے آدمی سچا مسلمان ہے اور اے آدمی منافق ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے نے سانو پتا لگتا سی نماز کو جہاں نماز بھی چوری کرتے سن نماز نمازی بتا تو بھیجا تو لیں گے نہ بھیجا تو نہ پڑھ فرمایا سانو یہ پتا نہ اس نے زکات دیتی مسجد میں جا کے بیٹھ گیا کہ ہوں راتوں میں ایک رات لالا پر قدر دی ہے پا لی کہ ہزار مہینے کی عبادت کا سواب ملے گا کہ سارے پچھلے واپس آئے اس طرح آدمی ہے زندگی برباد نہ کر جایا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑا آدمی للت القدر کی رات قیام نوافل پڑھتا وہ سارے گنا بخش یہ وہ آدمی نہیں جڑا نمازی نہ ہو وہ آدمی نہیں جڑا روزے دار نہ ہو وہ آدمی نہیں جس نے مال کی کبھی زکات نہ وہ آدمی نہیں جس کے کول پیسے موجود نے حج نہیں کرتا اس نے تو خدا کے تو ختم کر دیتا ہے یہ نہیں گنا معاف اور کئی لوگ یہ پر سمجھتے ہیں کہ رمضان کا آخری جمع ہے یہ پڑھ لگی ہے تو سارے گنا معاف ان بچاریا نے اگر روزہ رکھے نا کہ رمضان دے جمعے دے جمعے روزہ رکھے دوسرے سات دن کھا ہی گئے وہ نے جنہوں نے جمعے دے جمعے بھی نماز نہیں پڑھی جمعہ نہیں پڑھی وہ آدھے نے جڑا آخری جمعہ رمضان دا قضا عمری کا جمعہ غلط بات ہے کوئی عمری کا جمع نہیں جڑا شخص یہ کہہ کہ رمضان دا آخری جمع پڑھ لیے تو ساری عمر دیا نمازوں کی کلا ہو جاتی ہے جھوٹ بولتا ہے بس جانتی کرتا ہے کوئی خدا رسول یہ حکم نہیں کہ اس نو تھی روزہ بھی رکھ لو اس جمعے نو تھی نماز بھی پڑھ لو مسجد اگے بھی اچھے ہی مسجد نے جس طرح اس جمعے میں ہیا حیا ہیا للا کی آواز دیتی ہے اسی طرح پنجا نماز بھی دیکھی کدی تے کن اتنے جو نہیں رینگی کہ سنو کی کس طرف بلایا جا رہا کون آواز دے رہے کس کی آواز ہے محمد اللہ علیہ وسلم دی ہیا لس حیا ہیا فلا کبھی پرواہ نہیں کی میں اسلام تو سمجھ گیا کہ بس ایک دن آئے تو ساری زندگی کا قصہ ختم کر گئے کوئی ایسا قصہ نہیں اللہ تعالی نے انہوں چیزوں کا تو لازمن حساب لینا ہے بہت متقی کوئی بنے نہ بنے جن چیزاں پائی گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے دل نال پڑھے پنج وقت دی نماز پڑھتا رہا رمضان روزے رکھتا زکات مال دی دے دے حج فرض ہوئے تو ادا کر فرمایا یہ ساڈے سہتے جنت جس نے یہاں چیزوں ختم کر دیتا پرواہ کوئی صرف ایک صورت ہے کہ انسان خطا کار غلطیاں کرتا ہے گمراہی وقت بڑا گزار لینا فرمایا جی سچے دل نال توبہ کر لینا اللہ تعالی دے کہ اللہ اج تحل تو جڑا وقت گزریا گزر گیا تو میری بھی گزر گیا منو مرنا یاد ہی نہیں میون آفرت کی فکر ہی میں اس دنیا ہی دوڑتا رہا یا اللہ آج تو بعد میری نہ وہ رسول فرمایا جو اللہ کی کتاب فرمایا اللہ کے رسول فرما نے اگر سچے دل نال توبہ کر لے تو پچھلے سارے گنا اللہ معاف کر ایک چیز ہے کہ اگر تھی ایج کر لو کہ اج اسی اصد کرنے ہاں کہ یا اللہ پیچھے تے نمازاں بٹھی چھٹ گئے روزے بھی چھٹے بھی نہیں رقاص اج تو یا اللہ تاللا ارے ان اتنے عمل کر ایک وقت آ گیا مسلمانوں ایک جنگ کا وقت آیا پتا چلیا کہ عیسائی بہت بڑی فوج لے کے ارب اتنے حملہ کرنے والے ہیں مسلمان حکومت عرب کی جو نبی علیہ السلام نے قائم کی تھی یہ وہ حملہ آور ہو جائے جس وقت اس حملے کا پتا چلیا تو پتا چلیا کہ کیسر بڑی فوج لے کے کٹھی کر کے آ رہے نبی علیہ سلاط وسلام نے اعلان فرمایا کہ لوگوں اسلام اس سے نازک وقت آ گیا کیسر جیسی عظیم طاقت جس میں مقابلے کا اسی تصور بھی نہیں کر سکتے وہ عظیم فوج لے کے تے حملہ آور ہو رہا ہے اس جنگ واسطے تیار ہو جاؤ کہ جو کچھ مال تے کو ہے لو اعلان ہویا تو نبی علیہ سلاط وسلام کے کولے کئی آدمی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ تمہیں پتا ہے میں کار اکلا آدمی ہوں بچے نے چھوٹے چھوٹے بیوی ہے میں اگر جنگ بھی چلا گیا تو پچھو یہ کوئی رکھوالا نہیں منو اجازت دے دیو میں اتنے مدینے ہی رہ سکا نبی صلاح السلام نے فرمایا اچھا جس طرح تیری مرضی ایک دوسرا آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا گھر تمہیں پتا نہیں مدینے باہر بار چھوٹے چھوٹے بچے بیوی ہے لڑکیاں نے بچے نے میں کرنا ہاں رات ڈر ڈر کے نیند بھی نہ انہوں نے میرا جانا باہر بڑا مشکل ہے منو بھی تھی رخصت دے حضور نے انہوں بھی رخصت دے ایک اور آ گیا وہ آ کے کہنے لگا یار سلا عیسائی جنگ اصا کرنی عیسائی دیا عورتوں تمہیں پتا ہے میما بڑی خوبصورت ہوں کہ میرے مزاج کا بھی تمہیں پتا ہے میں عورت دیکھ کے خوبصورت صبر نہیں کر سکتا اے میرے ایک کمزوری بنی بلا سنی بے بنا اس منوشی جنہ نہ پاو کہ میں اتنے جا کے کوئی برا کار می اجازت دے نبی علیہ السلام سلام جہاں اجازت منگتا دے دیں گے اجازت بھی چلو جی تین کوئی ادھر ہے تو نہ جا یہ جہاں آیت میں پڑھیا نے یہاں کے اللہ تعالیٰ فرما نے افلا ہو انتا لما دن تالا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں تیری یہ خطا معاف سے کر دیتی انہوں نے اجازت دین دی لیکن اسی پوچھنے ہاں اجازت دیتی کیوں نہ لما آ آدمی سال ایس وقت ہی دیکھنا سی بھی پتا لگنا سی کہ مومن کہڑا ہے تو منافق کہڑا ہے جس ویسے امتحان کا وقت آیا آزمائش کا وقت آیا اس ویلے تھی یہ اجازت دے دیتی فرمایا آسل نہ ہو کا نیو آج نہ ہوں ہتھا یا بھیا نہ کلا بھی نہ سادہ سو بالا پتہ لگنا پتا لگنا سچا مسلمان کہڑا ہے جھوٹا مسلمان کہڑا اے تو دیکھنا سی اس موقع نے سچے نچا سابت کر دینا سی جھوٹے جھوٹا سابت کرنا اللہ تعالیٰ کسی نو اپنا محبوب نہیں بنا اپنا دوست نہیں بنا وہ آزما اگے فرمایا کہ یستا دینو کلا دینا لا جاؤ مینو نہ بلا ہے بل جاؤ ملا محمد اسی دسیے کہ تیرے کو جڑے آ کے اتنے رہن کی اجازت منگتے ہیں نا کوئی منگتے میں لا جو مینو نہ بلا ہے بل جاؤ ملا کر جنہوں کا نہ اللہ سے ایمان ہے نہ آخر سے ایم جھوٹے کلمے پڑھتے فقط امتحان دے آدمی کامیاب ہی نہ ہو کلمے کا کی ہے پر میں ان ماجستا دنوں کلا دینا لا جو مینو نہ بلا ہے بل جاؤ ملا کر منگن والا وہی ہے جہاں نہ اللہ سے ایمان ہی نہ آخر سے ایمان اللہ تعالیٰ دستے ہیں فرمایا لا یسا دینو کلّا دینا جو مینو نہ بلّا ہے والی او ملا پھر تنوع کی دسیے جنہوں کا اللہ تے ایمان تے آخرت تے ایمان وہ نہیں تے کو اجازت منگن لگ واسطے آن کسی نہیں اجازت نہیں پاوے وہ کن تنگ ہے پاوے کن تکلیف پاوے کن مصیبت سچے لدے لگائے اونٹ آ گئے اور اسی اناج منڈی پیا تھی اجازت دو تو چڑیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ نہیں نہیں بیچنا انہوں نے سمجھا کہ یہ قیمت کوئی کٹ ہے اس گل واسطے نہیں دیکھ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے حضرت جی ہوں آ قیمت ملتی ہے اجازت تو اس کو اتنے ہوں قیمت ودن کا کوئی امکان نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیچنا نہیں میں دے دیتا ہے کیا کتنے دے دیتا ہے فرمایا ہے سارا محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ نے کی مال سی وہ حدیث بھی ذکر ہے تین سو اونٹ سن سامان جڑا اس سے لگے سی اونٹ بھی اللہ کے رستے پہ کرے سامان بھی جڑا لگے سی وہ بھی دیکھے پھر جڑا سونا چاندی جہی قیمت لگتی تھی کول وہ بھی فرمایا ساری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دے اگے جس وقت پیش کیتے آپ نے فرمایا اج عثمان نے جنت خرید لی اج بعد عثمان کبھی بھی کوئی خرچ نہ نہ کرے اللہ نے یہ جنت واجب کر اللہ اسے ایمان رکھتے ہیں وہ خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ آتی ہے کہ جہی چیز اسی خرید رہے ہیں نا اس جنت کی قیمت تو ساری دنیا کی دولت بھی نہیں دے سکتی ساری دنیا کی دولت نہیں دے کی مہربانی ہے اینا مال خرچ کرنے جنت ملتی ہے تو سان تو سوکھا سوتا ہے بڑا آسان سوتا یہ جنت ہے جڑی اگر اینا خرچ کیا اس نو مل جائے تو جنت کی تو ایک ایک چیز کی قیمت دنیا کی دولت نہیں بن سکتی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہت ہوئے سن انہوں نے جنازہ چکیا تو جنازے کا بھار ہی کوئی نہیں تو منافک نے یہ کہنا شروع کر دیتا کہ سعد منافق سی جی ایمان ہوں سو تو یہ جنازہ پارا ہوں تو جنازہ ہی بڑا ہوا نبی السلام نے فرمایا انہوں نے غلطی لگی کا جنازہ چکن واسطے ستر ہزار فرشتے آسمان تو آئے سب کی گل کرتے ایڈا ایماندار سارا پہاڑ سے فرشتے چکے تمہیں کی پتا چلتا فرمایا اللہ منا دلو سا دن فل جنت خیر ان دنیا کا معافی آ میں تمہیں دسا اللہ نے انہوں جنت کی کچھ دیتا فرمایا ہو جڑا لباس کے علاوہ ایک جنت کا لباس اس لباس کے علاوہ جڑا ہاتھ میں رومال ہے لباس پہن کے ایک رومال رکھے فرمایا جڑا رومال اللہ تعالیٰ نے انہوں دنیا کی دولت ساری خرچ کریے تو ہو جا رومال نہیں لگتا ایس جنت جانا اگر جنت ملتی ہے پہ تو ہو چاہیے تھی تے جڑے نہیں انہوں نے توفیق ہی نہیں ملتی کہ اللہ کے رستے طاقت نہیں آدھے یہ جان میٹھا اگلا کچھ میٹھا نہ انہوں نے خدا دے رسول خبر دن یقین نہ خدا دی کتاب خدا دے دس یقین کوئی کہہ سکتا آدمی جہاں نہ قرآن سے ایمان ہوئے نہ محمد رسول اللہ وسلم کے فرمان سے ایمان کوئی کہہ سکتا ہے کہ دنیا میٹھی اگلی کس کی خدا ہے محمد رسول اللہ وسلم نے دکھی وہ دستے نے پہ نے سچا نہ اللہ نالوں کوئی ہے نہ اللہ کے رسول نہ کوئی پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا بھی اگلا جانا ہے جنت ہے فرمایا اس ویلے جس و خدا کے سامنے پیش ہو گئے نا تو تمہیں پتا لگے گا جنت کی مہنگی تو بڑی سستی بڑی سستی اتنے پتا چلے گا کنی مہنگی فرمایا ایک آدمی اللہ کے رسول کا اعلان سن کے چولی بکل منہ پا کے سوچنے لگ پیا اللہ کے رسول نے کہا خرچ کرو تو میرے کو آئی کوئی نہیں میں کہنے لگا ابو ایوب تیرے نام بھی کوئی بد قسمت ہوئے کو چیز ہی کوئی نہیں تو رونا شروع کر اللہ کے رسول نے فرمایا خرچ کرو میرے کو آئی تو پھر نکلیا مغرب کی نماز پڑھ باہر یہودیاں دیا بستیاں بھی اعلان کرتے کہ بھائی کوئی شخص ابو انساری انصاری نو رات نوکر رکھ دے رات دی رات ملا ایک آدمی نے کہا کہ میرے باغ نو تو پانی دے جن بوکے جن ڈول پانی دہ تھی خزورا کروں کے دے کہنے لگے منظور نہیں جو بوکے سے ڈول لگے جگے وہ نو پانی دین لگے فجر بھی اذان ہو گئی اذان ہوئی تو انہیں ڈول اتوں ہی چل تو کیا مالک نو کہ ڈول میں کھڈے نے اینا کجور دے وہ کجوران دیتی چار شیر سہارے نکلے چکیاں کھجورا چار شیر کھجورا لے کے نبی علیہ سلاط اسلام کے پاس آیا کہ اے اللہ دے رستے کمایا میں یہ ادھا میں اللہ دے رستے خرچ کیا ادھا میں بال بچہ وہ واسطے رکھ نبی علیہ سلاط اسلام نے گل بھی سنی یہ سنیا کہ رات ساری اس طرح میں کمایا آپ نے فرمایا ابو ایوب نے کھجورا نالا جنت خرید لی جنت خرید اس سے تو آدمی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا خرچ کرے بہت خرچ کرے اللہ جنت دے دے فرمایا ایک کھجور بھی کرو نا نیک نہیں کیتی جی تمہیں طاقت کھجور کی ہے یہ نہیں مطلب کہ ہے تو تھی بہت سارا خرچ کر سکتے ہو تو دے ایک کھجور والا کے رستے تو وہی زفات بھی نہیں بنتی وہ حق ہی نہیں بنتا جہاں کو ایک کھجور ہے نا ایک کھجور ہی دے گئے پر میں اللہ اس کھجور کے بدلے کیوں نہیں جنت دیتا اور پہاڑ جنہ سواب قیامت یہ سکتا قیامت دے دن ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑایا ہے دنیا کے اتنے انہوں بڑا مال کے دولت دیتی اللہ تعالیٰ فرمان گئے میرے بندے میں تینوں دنیا سے بڑا مال تے بڑی دولت دیتی لیا کی کما کے لیا دے ادیس بھی ذکر ہے نبی علیہ سلام فرما نے وہ سجے دیکھے گا کبے دیکھے گا کہ اس مال جڑا دنیا تے کمایا تے خرچ کیتا کھا پیتا سی اولاد نو جداد بنا کے دے آیا وہ منو کرے ملے نہ سجے کوئی شاید ملے گی نہ کبے ملے گی کچھ بھی نہیں کہے گا یا اللہ دنیا سے بھیج میں سارا مال لیا اللہ تعالیٰ فرمان گے جس ویلے اگے آیا اتو کو ادو ہی لے آنا سی یہ چھاتی سے تر کے نہیں جانا مال یہ گڑی بن کے سر سے نہیں لے گا یہ تو اتنے خرچ کریے دنیا کے اتنے آپ ہی آخر سے پہنچ جاتا پھر اللہ تعالیٰ فرمان گے میں ایس زمین تو لگ کے آسمان تک جن خالی جگہ ہے ساری سونے بھی بھر کے دے دیں تس یہ کتنے خرچ کریں گے دو سامنے دس بھی ہوئے گی پی جنت بھی دستی گی گا کا یار ہے جنا زمین تو لگ کے آسمان تک سونا سارا یہ سارا میں تینوں دے کے دو تو بچن کی کوشش کر جنت نہیں فرمایا ہے میرے بندے ہوں جنت دولت نال بھی نہیں ملتی ہوں نہیں ملتی زمین تو لگ کے آسمان اور اب انسان بڑا سخی ہو گئی ماں اکرما میں اکرما کا تمہیں اینا سخی کس نے بنا دیتا وہ دنیا کے تے کو مال سی تے کو اللہ کے دین واسطے منگیا جاتا سی چالیسواں حصہ زکات سے نہیں دن اچھا انہوں میں سارے دے کے جنت لے لوں فرمایا یہ جنت اینی سستی نہیں کہ اس دولت نہ مل سکے دنیا میں کوئی تو مل سکتی ایماندار آدمی آخر سے یقین فرمایا وہ لوگ سچے ایماندار نے نابینے بھی لولے بھی لنگڑے بھی اپاہج بیمار وہ بھی ایماندار آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا رسول اللہ سانو بھی جنگ میں لے چلو آپ نے فرمایا تو کس طرح لے چلو تھی لولے لنگڑے نابینے اپاہج بیمار ہے تھی تو لڑ نہیں سکتے یار سلا اِسی پھر بد نصیب اسی طرح بیٹھے رہے ایمانداروں کا پیا آ فرمایا تو اعلان کیا پیغمبر کہ اس جنگ کے واسطے کچھ خرچ کرو تو لوگ بکلوں میں منہ پا کے قرآن مجید بھی ذکر آتا گا کہ انہوں نے کہاں مار مار کے رونا شروع کر دیا آج نہ ہوں تفیضوں میں ردم ہے اللہ جاری دوں آج ان سے کوئی فرمایا آنکھوں تو آنکھ انہوں نے جاری ہو گئے کیوں کہ یا اللہ سارے کو ہے ہی کچھ نہیں تو ابھی کی کرتے اج کے مالدار بھی آخرت واسطے خرچ کرنے واسطے تیار نہیں ہوتا وہ بکے بھی آدھے سن کہ یا اللہ جو بہن تھی خرچ کریں سارے کو آئی کی کرتے سن یا سلا نہ ہی لے چلے باندھے سن ایماندار آدمی قرآن مجید دستا کہ انہوں کی زندگی ہے تو بئیمانہ واسطے کوئی اشار قربانی کر سکتا اشار سے قربانیاں انہوں کی بہت جنہوں نے اللہ کے اتنے سچا ایمان ہے تو آفر سچا پر ماں کسی آدمی دیکھنا نا کہ مومن مسلمان ہے کہ انہوں میں دیکھو نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے زکات دینا پھر وہ مسلمان جی ان نہیں فرمایا وہ مسلمان کل ان میسر دماغ کھولے کا لہو فرمایا جنتیاں والے عملی ہی دنیا کے دس دیں لازمی جنتی ہے تو جس نے اس پاسے پہنا ہی نہیں اللہ کے دین کی خاطر خرچ نہیں کرنا آخرت کی خاطر خرچ نہیں کرنا مال کی زکات نہیں دینی نماز نہیں پڑھنی روزہ نہیں رکھنا یہ نہیں معافی ہونی کہ تھی یہ کہو کہ آخری جمع رمضان کا پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کرتا اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انہوں کا ایمان کیسے انہوں کے عمل کیسے اللہ رسول اتنے وادیا انہوں نے یقین اللہ کے رسول کو ایک آدمی نے پوچھا یا سلا ایک آدمی جان بجھ کے بنا ادھر کوئی ادھر نہیں اس کا نہ وہ بیمار ہے نہ مسافر ہے کوئی تکلیف نہیں پھر روزہ نہیں رکھا ایک روزہ چڑھ دیا یہ کفارا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا بلا ادھر جان بوجھ کے چڈیا سارے سال دے روزے نہیں رکھے تو اللہ قبول نہیں کرتے پہلے کہ صرف جمعے کا روزہ رکھ کے جمعے کی نماز پڑھ کے بچے جان گے کوئی سزا امڑی کا مسئلہ نہیں کوئی کو تل دا ایسا مسئلہ نہیں یہ فائدے انہوں لوگوں نے جہے لوگ نماز روزے دے پابند جہے حالات آرام کی کرتے جہے خدا رسول کے حکموں سے چلن والے ہیں انہوں کے واسطے سواب دستے ہیں ورنہ یہ چراٹا مارنے والا مسئلہ نہیں کہ نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو رات کی رات لالت القدر تلاش کر سکا جی آ جاؤ کہ چراٹ مار کے جنت لے جاؤ ان چپے جنت نہیں ملتی اللہ کی کتاب یہ اللہ تعالیٰ نے اس واسطے نازل نہیں کی کہ جڑے آکام نے یہاں کی تو تمہیں لوڑ ہی کوئی نہ خود پڑھنا ہے نہ اولاد میں پڑھا اور جڑا قرآن مجید بھی چاندن اس طرح بے آجات اللہ ہے سمن کلیلا لوکاں نے تھوڑی قیمت تو دین ویچ دیکھی کہ دنیا داری اختیار کر لی دین داری نہیں اختیار کی دنیا کی دولت دنیا کے کاروبار دنیا کے روزگار کی طرف بجے بجٹ نماز واسطے وقت نہیں نکلتے رونے انہوں کی طاقت نہیں مشکل تو مشکل کم اپنے دنیا داری دے کرتے روزہ نہیں رکھتے اللہ دے بندے نے جڑے وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکمان دے پابند کرتے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہ مجمعی انہوں نے ایویں یعنی درجے پالے درجے اسے گلتے پائے کہ انہوں نے کوئی شخص بے نماز نہیں اور اللہ دے رسول دے صحابہ بھی ایک صحابی بھی بے نماز نہیں اسی کنہیں مسلمانوں کے نقطے قدم اتنے چلن والے اللہ تعالیٰ سانو صحیح اسلام اتنے چلن کی توفیق کتاب فرمائے اور صحیح ایمانداری کے رستے اتنے چلن والا آدمی یہ جڑے سواب نے حاصل کرتا ہے دوسرے آدمی سواب نہیں ملتے کہ ایک آدمی کہ نماز پڑھی ہے میں میرے پچھلے گناہ معاف ہو گے پیشی پڑھی نہیں دیگر نال معاف کرتا ہے مغرب پڑھی نہیں فضر کی نماز نال معاف کروانا جنہیں پنج وقت نہیں پڑھی وہ نماز ہی نہیں اللہ نے پنج نماز کی اللہ تعالیٰ سب نو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سان تو توفیق دے کہ یا اللہ اگر اسی اگر غلطی کرتے رہے ہیں جہل پی رہے ہیں تو اج تو ساری توبہ سانو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آخر دعوانا الحمدللہ الحمد للہ